حضرت زباہ بن مقداد بن اسود اپنے والد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی لکڑی ستون یا درخت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو اسے ہمیشہ اپنے دائیں یا بائیں ابرو کی طرف رکھتے بالکل عین سامنے نہ رکھتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر 693